شیطان عبادت سے اپنے نفس کو نہیں مٹا سکا بہت عبادت کی تھی اس نے جو لوگ اس بیوقوفی اور نادانی مبتلا ہیں کہ ہم عبادت کر کے اللہ والے بن جائیں گے اللہ کے دوست بن جائیں گے وہ اس سے سبق لے لیں من وعزہ بغیر ہی سعید وہ ہے جو دوسروں سے سبق لے لے تو شیطان سے سبق لے لیں بھائی کہ اس نے کتنی عبادت کی تھی مگر اپنے نفس کو نہیں مٹا سکا لہذا نفس کو مٹانے کے لیے اللہ والوں سے اپنا حال کہو ان سے صاف صاف کہو میرا نفس عبادت میں تو بہت رہتا ہے لیکن ماں باپ سے لڑ جاتا ہے بچوں بچوں سے سے لڑ جاتا ہے اعتدال میں نہیں رہتا میرے اندر غصے کی بیماری ہے بد نظری کی بیماری ہے غیبت کی بیماری ہے نماز فجر قضا کرنے کی بیماری ہے <laughs> اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری ہے اللہ کے لیے ان پر مشائق پر اپنے شیخ پر سب امراض ظاہر کر دو وہ آپ کو حقیر نہیں سمجھیں گے وہ آپ کے اس اخلاص سے آپ کو اپنے سے کئی گنا بہتر سمجھیں گے اللہ والے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں جس نے اپنی بیماری چھپائی کہ اگر میں اپنے حضرت سے کہوں گا تو کہیں گے یہ ملانی اور یہ ملا اور یہ سفید داڑھی رکھ کر اور یہ اللہ کے رستے میں چل کر اور اللہ والا بننا بننا والا بننے والا جو اللہ کے رستے میں قدم رکھ رہا ہے میں تو اس کو بزرگ سمجھتا تھا تو ابھی تک تم اس کام میں ابتلا ہو تو ایسا نہیں ہے وہ شیخ آپ کو بالکل حقیق نہیں سمجھیں گے میں دعوے سے کہتا ہوں یقین سے کہتا ہوں کسی اللہ والے کے سامنے اپنا کتنا ہی خطرناک مرض ظاہر کر دو کبھی وہ آپ کو حقیر نہیں سمجھیں گے بلکہ آپ کی عزت ان کے دل میں اور بڑھ جائے گی کہ آخر اس کو اللہ کا کتنا خوف ہے یہ اللہ کا کتنا سچا عاشق ہے سچا طالب ہے اس لیے تو اس نے اپنی بیماری ظاہر کر دی ارے میاں عزت کیا چیز ہے اپنے اللہ کے نام پر اس کو بھی داؤ پر لگاؤ اس سے عزت اور بڑھ جائے گی اور جس شخص نے اپنی بیماری کو چھپایا شیخ کو نہیں بتایا اس کا کیا نتیجہ ہوگا وہ برباد ہو جائے گا وقت خواب من دسا ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کا گناہ دنیا پر ظاہر کر دیں گے تم کب تک چھپاؤ گے دو چار دفعہ تو چھپا لو گے لیکن جب حد سے بڑھ جاؤ گے تب اللہ تعالیٰ کا انتقام آئے گا اور ذلیل ہو کر نکالے جاؤ گے اس لیے عرض کر رہا ہوں آج یہ سبق لے لو افلاح من منزکہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اصلاح کرا لی اور نامراد ہو گیا جس نے اپنی بیماری کو تکبر کی وجہ سے چھپایا وقد خواب خواب مندسہ بیماری کے چھپانے میں بھی تکبر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میری وقت کم ہو جائے گی لوگ مجھے حقیق سمجھیں گے شیخ کہے گا کیسا ذلیل آدمی ہے حالانکہ شیخ ذلیل نہیں سمجھ سکتا اللہ والے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے بلکہ وہ اللہ کے آگے دل و جان سے روئیں گے کہ اللہ جو لوگ مجھے مجھ سے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرا رہے ہیں ان سب کو شفا عطا فرما دیجیے دوستوں میں جو کچھ کہتا ہوں واللہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے حقیر سمجھتے ہیں یا کسی کو کوئی بیماری ہو تو یہ سمجھے کہ میری طرف اشارہ ہے سب سے زیادہ محتاج اختر ہے اور سب سے زیادہ محتاج کمال ہے اپنی اصلاح کا میں بالکل ہمدردی سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے دل و جان سے روتا ہوں آپ کی محبت آپ کا اکرام میرے دل میں ہے بلکہ میں آپ کے قدموں کو یہاں جو آپ اللہ کے لیے آتے ہیں اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں چاہے اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو چاہے کسی گناہ میں مبتلا ہو آپ کا اکرام میرے دل میں ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرما دیں بہت قیمتی بات ہے یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی اصلاح کی فکر اپنی عزت کو دعو پہ لگا کے اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق دے دے مایوسی سے بچا لے ہم لوگ الحمد للہ چپکے ہوئے تو ہیں اللہ والوں سے مطلب یہ ہے ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی